اچھا کسی صاحب نے کہا کہ ہمارے یہاں مارکیٹ میں ایک دکاندار ہے جو گاہکوں سے یہ کہتا ہے کہ آپ مارکیٹ گھومنے دو چار دکانیں دیکھنے دیکھیے یہ سنت رسول ہے کیا مارکیٹ میں ریٹ معلوم کرنا سنت ہے یہ نہ کہا جائے کہ سنت ہے اگر کسی نے ایک ہی دکان سے سودا لے لیا تو پتا چلا کہ سنت کے خلاف ہو گیا ہاں، یہ کہا جا سکتا ہے کہ کوئی چیز اگر خریدے تو دو چار دکانوں سے آدمی اس کے دام معلوم کر لے اور جہاں دام پسند آئے اس کو سودا کر لیا جائے بسا اوقات کوئی کام جب حضور سے ثابت ہو تو ہم اس کو یہ کہیں گے کہ یہ کام سنت سے ثابت ہے اسے سنت نہیں کہیں ایسا کام کرنا ثابت ہے تو اس میں شرن کوئی حرج نہیں کہ دو چار دکانیں جو ہیں وہ گھوم لی جائیں